سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے ہاں تشریف لائے جبکہ وہ روزے سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کل روزہ رکھا تھا انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے پھر پوچھا کیا تمہارا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر روزہ افطار کر لو حدیث نمبر 374 مسند احمد